سورہ یاسین کی آیت نمبر 43 أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين تو الہی سے سورہ یاسین کی آیت نمبر تینتالیس سے لے کر آیت نمبر سینتالیس تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی آیت نمبر بیالیس میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک بڑی عظیم الشان نشانی ذکر فرمائی آیت نمبر بیالیس میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا و خلق ہی ماں اور کبون اس سے پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر اکتالیس میں یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے بھری ہوئی کشتی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے کہ ایک کشتی اپنے اتنے وزن کے ساتھ لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور وہ سمندر پر اور دریاؤں پر کس طرح سے چلتی ہے سب سے پہلی کشتی جو اس دنیا میں وجود میں آئی وہ حضرت سیدنا نو علیہ السلام کی کشتی اس سے پہلے کشتی کا وجود نہیں تھا اور سیدنا نو علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم اس طرح سے کشتی بناؤ حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے کشتی تیار کی خشکی اس سے پہلے سمندروں اور دریاؤں کے بیچ میں جو لوگ تھے بس اسی طرح وہ محصور اور بند تھے دریا پار کرنے کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں جب علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اس قوم کے لوگ اس قوم کے مترفین جو قرآن کے الفاظ یعنی ناز و نعمت میں رہنے والے جن کے پاس دولت اور ثروت بہت تھی مال و دولت والے اپنے دولت کے گمنڈ میں نو علیہ السلام کا مذاق اڑاتے یہ کیا چیز بنا رہے نو علیہ السلام بتلاتے کس طرح عذاب آنے والا ہے اور طوفان ہوگا پانی کا یہ کشتی اس میں چلے گی یہ ساری باتیں ان کے لیے بڑی مذاق کی باتیں تھیں نو علیہ السلام کا بڑا مذاق اڑایا انہوں نے قرآن کریم نے یہ نشانی ذکر فرمائی کہ وہ جو بھری ہوئی کشتی تھی حضرت نو علیہ السلام کی وہ بھی اللہ کی ایک بڑی نشانی وہ بھی بھری ہوئی تھی وہ بھری ہوئی اس لیے فرمایا ویسے تو اس کشتی میں گنتی کے اسی بیاسی یا چوراسی لوگ تھے لیکن وہی چونکہ ساری دنیا انسانی کے لیے ایک نسل کا ذریعہ بننے والے تھے گویا وہ کشتی میں گنے چنے افراد تو گنتی کے اعتبار سے دراصل پوری انسانیت اس میں سوار تھی فرمایا وہ بھری ہوئی کشتی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نشانی تھی پھر فرمایا یہ یہاں جو کشتی کا مضمون یہاں ذکر فرمایا قرآن کریم میں اور بھی بہت سارے مقامات پر کشتیوں کو اور سمندر میں چلنے والے جہازوں کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ نعمتیں عطا فرمائی جس کے ذریعے سے لوگ کس طرح تجارت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رزق اور اس کے فضل کو تلاش کرتے یہاں یہ فرمایا وہ خلقنا لہم ہی ما ئر ہم ان کے لیے اس جیسی اور بھی چیزیں تیار کریں گے جس پر یہ لوگ سوار ہوا کریں گے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس آیت میں اشارتاً فرما دیا کہ ان کے لیے ہوائی جہاز بھی اللہ تعالیٰ تیار فرمائیں گے ہوائی جہاز کے بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے اشارہ فرما دیا اور وہ بھی کشتی کی مانند فضاؤں میں تیرنے والی اللہ کی ایک قدرت کی نشانی ہے لاکھوں ٹن وزن کے ذریعے سے وہ کیسے مہینوں کا سفر اور گھنٹوں میں طے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی قدرت کی نشانی اور ان آنے والی ایجادات کی طرف قرآن میں اشارے فرمائے گئے سراتن ذکر کرنے میں اس زمانے کے مخاطبین اور کچھ صدیوں کے مخاطب اس چیز کو نہ سمجھ سکتے میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں اپنے کبھی کبھی بیانات میں کہ ہوائی جہاز کی جو ایجاد ہے یہ ایسی ایجاد ہے کہ اگر جس وقت ہوائی جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا اور لوگ بیل گاڑیوں پر اور دوسرے چھکڑوں پر سفر کرنے والے تھے اس زمانے کے تمام انسانوں کے سامنے اگر یہ دعویٰ کیا جاتا کہ ان قریب ایک ایجاد ایسی آنے والی ہے جو فضا میں اڑے گی اور اس پر سینکڑوں لوگ سوار ہوں گے اور ٹنوں اس پر وزن ہوگا تو اس زمانے کے سارے اقلا سب انکار کر دیتے کہ یہ بڑی پاگل پنے کی باتیں کر بات ہے کوئی چیز بھی وجود میں آنے والی نہیں یعنی وہ انسان اپنے سو سال بعد ڈیڑھ سو سال بعد ان سواریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا اور اس وقت فضاؤں میں کس طرح سے کہ انسان کی عقل اتنی نارسا اور کمزور ہے میں یہ عرض کر رہا کہ وہ اپنے بعد پچاس سال بعد آنے والی ایجادات کا بھی صاف انکار کر دے اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اس کو پاگل بتلائے تو یہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس دنیا کے بعد کی بڑی زندگی کو کیسے سمجھ سکتا ہے آخرت کی چیزوں کو کبھی بھی کوئی انسان عقل پر تول کر نہیں سمجھ سکتا کہ میزان عمل کیسا ہوگا آخرت کیسی جنت کیسی دوزخ کیسی پلسرات کیسا حوض کوثر سے کیسا جنت کے محلات کیسے جنت کے درخت کیسے کوئی چیز بھی انسان اپنی عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا یہ ساری چیزیں وہی کے ذریعے سے معلوم ہوئیں اور سب ایمان لانے کی چیزیں اور اگر کوشش کرے کہ میں عقل کے ذریعے سمجھوں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سنار کے ترازو پہ پہاڑ کا وزن تولنا چاہے سنار کا ترازو ایک دو چار پانچ تولے وزن کرنے کے لیے ہے اس پر چٹان رکھ کے نہیں تولی جا سکتی اس پر کوئی پہاڑ لاد کر تولنا چاہے تو اس کا کیا اس کا حال یہ ہوگا کہ کبھی بھی سنار کا ترازو اس کا وزن نہیں بتلائے گا بلکہ خود چکنا چور ہو کر فنا ہو جائے گا یہی حال ہے آخرت کی زندگی کا اس دنیا کے مقابلے میں جس طرح ماں کے پیٹ کی اس دنیا کے بعد کی یہ ساری دنیا اتنی بے حد وسیع ہے اس ایک بالشت بھر کی دنیا کے مقابلے میں اس دنیا میں بھی انسان تقریباً پانچ مہینے تک سانس لیتا تقریباً کم بھی ہو سکتا ہے چھ مہینے کم از کم اور دو سال زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت میں بچہ ماں کے پیٹ میں زندگی گزار سکتا ہے کم از کم مدت چھ مہینے اور زیادہ سے زیادہ دو سال اس سے کم نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس کے درمیان میں کوئی سی مدت بھی ہو سکتی میں ایک دلچسپ بات ارض کرتا ہوں تفسیر کے ایک بہت بڑے امام گزرے امام زہا بہت بڑے امام گزرے اور امام نے کثیر کی تفسیر اٹھائیں یا بڑے بڑے اس میں امام زحاق کا نام آتا ہے بڑے مفسر وہ جس وقت پیدا ہوئے تو ان کے دانت بھی نکل چکے تھے ہنس رہے تھے تو اس وقت سے ان کا نام پڑ گیا زحاق یہ تو بہت ہنسنے والا زہاق زحاق سے ہے زہق کا معنی ہنسنے والا تو نام یہی ان کا مشہور ہے یہ تو زحاق ہے بہت ہنس رہا کیونکہ ان کی اللہ تعالیٰ نے مدت زیادہ بنائی تھی ان کے دانت بھی نکل وہ بچہ ہنستا ہوا پیدا ہوا بھائی اللہ کی قدرت کی نشان میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں کی اس پیٹ کی دنیا کے بعد جو اس دنیا کو اس سے نسبت ہے آخرت اس دنیا کے پیٹ سے اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع اور کہیں زیادہ وسعتوں والی ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں اگر اس سے کسی کو تکلم کا موقع مل جاتا اور وہ سمجھتا ہے ان باتوں کو اس دنیا کی کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتا تھا اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے بندہ آخرت کی کسی چیز کو اپنی عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا اور جن لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی وہ اپنی عقل سے فارغ ہو گئے عقل سے بھی چلے گئے جس طرح سنار کا ترازو تولنے سے بھی جواب دے کر چکنا چور ہو جائے تو قرآن کریم نے یہ چیزیں اشارتاً ذکر فرمائی اس لیے میں نے کچھ اس حوالے سے اشارے میں باتیں کی کہ وہ چیزیں اس وقت کا مخاطب سمجھ نہیں سکتا تھا اس لیے قرآن کریم نے اور بھی جہاں مختلف مقامات پہ اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائیں یہ بھی فرمایا کہ قریب اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائے گا جس کو تم نہیں جانتے تَعْلَمُونَ یہاں فرمایا اگلی آیات جو آج کی آیات تلاوت کی گئی وہ ان نشا نغرق ان کا معنی اور اور ان کا معنی اگر کا معنی ہم چاہیں اسی سے انشاءاللہ کا لفظ مشیت سے اگر ہم چاہیں نغرق ہم ہم ان کشتی والوں کو غرق کر دیں جہاز پورا ڈبو دے سمندر میں کشتی ڈوب جائے فلا سری خلا سو جس وقت وہ کشتی ڈوب رہی ہو فلا کوئی نہیں ہوگا سری جو ان کی پکار کو سن سکے ان کی پکار کو سننے والا جن بتوں کے سامنے یہ ماتھے ٹیک رہے ہیں جن کے سامنے نظر و نیاز یہ کرنے والے ہیں جن کی عبادت کرنے والے ہیں جس بت کو چاہیں یہ پکاریں یہ کوئی بھی ان کی مدد کو پہنچنے والا نہیں فلا سری خلا یہ جو لا ہے اس لا کو کہتے ہیں عربی قاعدے میں نفی جنس کا لا ہے یعنی دنیا میں جس اللہ اگر ڈبونا چاہے تو کوئی بھی ان کی چیخ و پکار کو سن کر ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا ولا یون قدون اور نہ ہی ان کو عذاب سے چھڑایا جا سکتا اگر اللہ تعالیٰ ڈبونا چاہتے تو ڈبو سکتے تھے ان کو نہ کوئی بچا سکتا نہ ان کی کوئی چیخ و پکار کو سن سکتا ہاں جن کو اللہ بچاتے ہیں ان کا حال کیا ہے اللہ رحمت ہاں جن کو ہم بچاتے ہیں وہ ہماری طرف سے رحمت کا معاملہ ہوتا ہے ہم نئی زندگی دے دیتے اگلا لفظ بڑا ہی عبرت والا اور سبق والا لفظ و متا ان ہم اگر ان کو ساحل کی طرف زندگی دے دیں ان کی کشتی کو اگر بھمر سے نکال بھی دیں تو کیا پھر وہ ہمیشہ رہیں گے نہیں ومتا ان نفع اٹھانے کے لیے الہین ایک مدت تک بس تھوڑی سی مدت اور نفع اٹھا لو گویا زندگی کا بونس ملا ہے فائدہ اٹھانا چاہو اٹھا لو بس یہ زندگی ان کو جتنی ملنی تھی ملتی بھائیوں یہ جو نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بہت دفعہ ہمارے ساتھ بھی ظاہر ہوتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ موت کے منہ سے آدمی کو بچا لیتے کسی خو ایسے حادثے سے بچا لیتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر وہ حادثہ ہو جاتا آدمی مر جاتا کبھی اللہ تعالیٰ زخمی حالت میں بچا لیتے کبھی کسی ایسی بیماری سے اللہ زندگی عطا فرماتے ہیں کہ عام روایت کے میں ہو سکتا ہے یہ آدمی مر جاتا لیکن اللہ اس کو شفا دے کر زندگی دیتا اس بندے کو اس اپنی نئی ملنے والی زندگی اور جو اللہ نے اس کو ایک بونس عطا فرمایا اس کو متا ان الہین ایک مدت تک کے لیے نفع اٹھانے کا اللہ نے موقع فرما فرمایا نفع اٹھا لیا دنیا کا بھی آدمی نفع اٹھا سکتا ہے وہ اٹھائے گا جتنا اس کے لیے اللہ نے رزق لکھا اور آخرت کا بہت بڑا نفع اس مدت میں اٹھا سکتا ہے آدمی توبہ کر لے اللہ کی طرف رجوع اپنی لو اللہ سے ٹھیک اپنا تعلق اللہ سے درست کر لے صحیح معنی میں بندہ بن جائے گناہوں کو چھوڑ دے جھوٹ فراڈ حرام ساری چیزوں کو چھوڑ کر دوبارہ اللہ اس راستے پہ آ جائے جو سیدھا راستہ ہے اس نے فائدہ اٹھا لیا زندگی کا یہ بندہ بڑا قیمتی انسان اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا متا ان اور ہم اور یہ نشانی اللہ سبحان و تعالیٰ کی ہر روز ہمارے ساتھ یہ نشانی آتی ہے ہر روز جس وقت بندہ سوتا ہے تو وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے سونے والا انسان سو نیند کو عربی محاورے میں نیند کو موت کی بہن کہا گیا کہ بہت سارے حالات میں آدمی مردے کی طرح ہوتا ہے سوائے اس کے اس کا سانس بھی چڑھ رہا ہوتا ہے اس کے دل کی حرکت بھی ہوتی ہے باقی یہ آدمی مردے کی طرح لیٹا ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا جب تم سونے کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھو اللہ بسمی کا اموت و احیا اے اللہ میں تیرے نام پر یہ مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پر دوبارہ اٹھوں گا اور جب اللہ تعالیٰ صبح اس کی آنکھ کھول دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے یہی تعلیم فرمائی الحمد للہ بادما اماتنی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ ایک زندگی عطا فرما دی الہ نشور لیکن میں دوبارہ زندہ رہ کر بھی کوئی میں نے مستقل نہیں رہنا جانا پھر اللہ ہی کی جانے میں وہ الہ نشور اور اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے یہ بھی روزانہ ہمیں سبق دیتی ہے نیند روزانہ سبق دیتی تو بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اپنی قدرت فرمایا اللہ رحمت منا یہ جو ہم ان کو بھنور سے نجات دے دیتے ہیں ڈبونے سے بجا دیتے ہیں یہ ہماری طرف سے رحمت کا معاملہ و متان الہی اور ایک مدت مقررہ تک کے لیے ہم نے ان کو نفع اٹھانے کا موقع دے دیا جیسے قرآن نے سورہ مرسلات کے آخر میں فرمایا جھٹلانے والوں کے بارے میں جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے آگے کیا فرمائے کلو و تمتا کلو کھاؤ تم دنیا میں تمہارے لیے بڑی مزے کی چیزیں کھاؤ جتنی بھی ٹیسٹی چیزیں کھانا چاہتے ہو کھا لو و تمتا اور نفع اٹھا لو تھوڑا سا اور اٹھانا ہے اے جٹلانے والو کھا لو جتنا اور کھانا ہے نفع اٹھا لو گھوم لو پھر لو سیر سپاٹے کر لو دنیا سے لطف لے لو انکم مجرمون تم مجرم ہو بس دنیا میں جتنا اٹھانا اٹھا لو پھر ان کری تمہارے لیے بیڑیاں تیار کی تمہیں جکڑ دیا جائے گا یہ قرآن مضمون بیان فرما تم دنیا میں جو اٹھانا یہ کھانا بھی عارضی واللہ العظیم یہ کھانا بھی عارضی یہ نفع بھی عارضی یہاں کی عیش و عشرت عارضی ہے یہ دنیا عیش و عشرت کی جانی یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ایک اللہ والے فرماتے ہیں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت انسان کا نتیجہ یہ ہے ایک تو قرآن کریم نے یہ نشانی ذکر فرما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے ان کفار سے نافرمانوں سے جھٹلانے والوں سے کہ تم بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے یعنی جو دنیا میں آ سکتا ہے اس سے بچ جاؤ وما خلفکم اور اس عذاب سے بھی جو تمہارے پیچھے آنے والا یعنی دنیا میں اللہ کی پکڑ سے بھی اپنے آپ کو بچا لو ڈر جاؤ اور آخرت کے عذاب سے بھی بچو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے تم تقوا اختیار کر لو تاکہ دنیا کے آخرت کے عذابوں سے بچ جاؤ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما لے قرآن نے ان کا جو مزاج یہاں اناد اور ہٹ دھرمی کا ذکر فرمایا یہ سمجھنے کی ضرورت وما تأتیہم من آیتن کوئی بھی ان کے پاس نشانی آتی ہے من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے اللہ کانو عنہا معرضین مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے اعراض کرتے یہ کیفیت یہ جو قرآن نے یہاں کیفیت ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں بار بار اور یہ پھر بھی منہ موڑے ہوئے پھر بھی اللہ کی طرح رجوع نہیں کرتے یہ مفلوج جسم اور مفلوج روح کی علامت ذکر فالج زدہ روح جس روح کے اندر بیداری ہو وہ نشانی کو دیکھ کر اللہ کی فوراً اللہ کی طرح رجوع کر ابھی اگر انسان ہوگا مفلوج وہ بھی بربادی کی طرف جاتا ہے جو اللہ کی کسی نشانی سے سبق حاصل نہ کرتا اگر معاشرہ ہو وہ بھی بربادی کی طرف سفر کرتا ملک ہو وہ بھی بربادی اگر قومیں کی قومیں مفلوج ہو جائیں وہ بربادی کے کنارے کی طرف جاتا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری حالت بھی اسی طرح ہے ہم نے کیسی کیسی اس ملک میں کیسی کیسی بڑی بڑی آفتوں کا سامنا کیا پہلے زلزلے کا کتنی بڑی آفت آئی اس کے بعد پچھلے سال میں سیلاب کی تباہ کاریاں کتنی سیلاب اور پھر بارشیاں یقین رہنے کے لیے کوئی خشکی کوئی کھانے کے لیے پینے کے لیے پانی میسر اور میں یہاں کی عرض کرتا ہوں یہاں کے لوگ بڑی ہمدردی سے اور مسلمانوں کے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے کیسے کھانوں کا انتظام کیا پچھلے جو سیلاب کا موسم تھا رمضان کا مہینہ دیکھو اللہ کے بندے رمضان کے مہینے میں دوپہر شام ہر وقت بریانی ہے قورمے یہاں کے لوگ دل پسیجے ہوئے یہاں بھیجیں روزہ پھر بھی نہیں پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں نماز پھر بھی نہیں اور مغربی این جی اوز اور زیادہ ایسے موقع پر جو انسانی ہمدردی کے لیول میں آتی اور زیادہ ان کے لیے بڑی بڑی اسکرینیں لگا دی تھی جی، ٹی وی لگا دی فلمیں چل رہی گانے چل رہے ہیں انجوائے کریں نہیں یہ ستائے ہوئے لوگ لا حول ولا اللہ کے عذاب اور عذاب میں گھرے ہوئے اس کے باوجود بھی مسجد کی طرح مدرسے کسی طرح توجہ نہیں اور آپ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہو کشمیر میں کتنا بڑا کتنا بڑا جزا شہر کے شہر صفائی ہستی سے مٹ بالا کوٹ میں سوائے ایک بندے کی عمارت کے کوئی چیز نہیں بچی وہ ایک آدمی تھا جو اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے اس کی اس بلڈنگ میں پلازے میں کوئی میوزک کی دکان نہیں کوئی سی ڈی کی نہیں کسی اس نے نائی کو جو شیو کرنے والا تھا نہیں دی دکان اللہ تعالیٰ نے پورے شہر میں سے صرف اس کی بلڈنگ کو بچایا صرف اسی کی یہ اللہ کی نشانیاں دکھاتا سونامی میں بھی انڈونیشیا میں سوائے مسجد کی عمارت کے باقی سارے شہر ہفتی سے ملتی لیکن اس کے باوجود حکومتوں کو ذمہ دار اداروں کو بھی پھر بھی مسجد کی طرح توجہ نہیں ان کے فنڈز میں کسی مسجد کی تعمیر نو شامل نہیں کسی مدرسے کی تعمیر نو شامل نہیں منصوبوں میں ہاں اسکول دوبارہ بنائے جائیں کالج دوبارہ بنانے یہ دوبارہ بنانے اس کے لیے فنڈز بھی ہیں این جی اوز بھی لیکن یہ اللہ کا گھر یہ جو عذابوں کو ٹالنے کی چھتری اس کو پھر بھی بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں پھر بنانے والے وہی وہی لوگ اٹھے پھر علماء کو فکر یہ مسجد ہے تو ہماری اللہ کے بھائیو ان گھروں کی وجہ سے جتنے یہ آباد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آبادی پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں ان گھروں کی وجہ سے جہاں قال اللہ قال الرسول ہوتا لیکن ان کے خیموں میں بڑی بڑی اسکرینیں لگا دی گئی تاکہ وہ اور زیادہ فلموں میں اور ان چیزوں میں مبتلا ہوں رجوع اللہ توبہ اللہ کی طرف بدلانے والے کوئی یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ اجتماعی طور پر ایک فالج کسی کے عذاب اور مصیبتیں دیکھنے کے باوجود لوگ اللہ کی طرح متوجہ پھر بھی اصلاح نہیں کرتے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں نے اس آدمی کے زبان سے یہ الفاظ سنے جس نے اول مقام پر جب کشمیر کا یہ موقع آیا تھا وہ لاہور سے پہنچے اور رفائی ادارے سے تعلق رکھنے والے امداد لے کر لوگوں کی زبان سے یہ کلمات بے باکی کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کفر کی بات نقل کرنا اصلاح کے لیے نقل کی جاتی ہے قرآن بھی نقل کہ لوگ جن کو جو بچ گئے کتنے ایسے ہیں کسی پر بیم گرا اور وہ چیخ رہا پکار رہا لیکن اس کے بیم کو ہٹانے والا کوئی سسکتا ہوا ٹانگ کاٹ دی گئی کیوں کون نکالے اس میں سے اس حالت میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ نو اللہ میاں کو خطاب کر کے جرت اور بے باکی دے اب یہی کچھ کرنا تھا نا اور کر کے دیکھ لو نعوذ باللہ نوز باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما یہ لوگ ان کو کلمات سنا رہے ہیں بجائے اس کے پیشانی رگڑے اللہ کے سامنے توبہ کر لے معاف اللہ سے معافی مانگے اور زیادہ ان کے اندر وہ ڈٹائی اور انعد پیدا ہو گئے فرما کہ قرآن یہ فرما رہا سورہ یاسین کا یہ کیسا اہم درس جو بھی ان کے پاس اللہ کی نشانی آتی یہ پھر بھی منہ موڑے ہوئے اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے اس نشانی کو دیکھ کر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ جب ان سے کہا جاتا ہے تم خرچ کرو اس رزق میں سے جو اللہ نے تم کو دیا تو جواب میں یوں کہتے ہیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان والوں سے یوں کہتے ہیں اَنُتُعِمُوا کیا ہم کھلائیں مَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهِ کہ وہ جس کو اللہ چاہیں اس کو خود کھلا دے یعنی اگر اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں اس کی مخلوص کے بندے ہیں خود کھلا دے ہم کیوں اس کو اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتے ہیں تو نعوذ باللہ خود کھلا دے ان تم اللہ غلال مبین یوں بھی کہتے ہیں ایمان والوں کو تم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہو یہ کیسی باتیں کرتے ہو ہمیں خرچ کرنے کا کہہ رہا قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ تم اس رزق میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں جس جو اللہ نے تمہیں دیا قارون بھی جواب میں یہی کہتا ہے تو اس کو اللہ نے اتنے خزانے عطا فرمائے تھے اتنے خزانے ہیرے جواہرات سونے تھے کہ اس کی چابیاں اونٹوں کی جماعت ستر آدمیوں افراد اٹھاتے جب اس سے کہا جاتا قرآن کے الفاظ بڑے خوبصورت اللہ احسن کما احسن اللہ تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان بھائیو ہم اپنی پرانی حالت کو دیکھیں نا اپنی پرانی بچپن کی باپ دادا کی ایسی بسوں کے ڈنڈے پکڑ کر پیچھے جھول کر سفر کرنے والے کوئی ساز و سامان نہیں کوئی اسباب نہیں ہم اپنی اولادوں کو دیکھیں اپنے حالات دیکھیں کیا حالات ہے والدین نے زمینیں بیچ کر محنت مجاہدے گاؤں دیہاتوں پڑھا کر کس طرح مصیبتوں سے پڑ گئے اب اللہ نے ہمیں اولادیں دی ان کو یہ مال دولت یہ گاڑیاں تین تین چار چار موبائل نیٹ سارے اسباب ان کے سامنے وافر مقدار میں آ گئے رجوع اللہ نماز پھر بھی نہیں نماز نہیں ہے مسجد نہیں آتے قرآن نہیں قرآن نہیں پڑھا بھائیو اگر کسی نے ایم بی اے کر لیا پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی قرآن نہ پڑھا کیا یہ ڈگریاں اپنے ساتھ وہ لے کر جائے گا نا کام آئیں گی اس کے ڈگری کس وقت پیغام اجل آ جائے اس لیے ہم تو بھائیوں یہ صدا ہے ہر وقت اور فقیرانہ صدا ہے کہ قرآن کی طرف ہم توجہ کر لیں اللہ کی طرف اللہ کے گھر کی طرف توجہ کر لیں ہماری دنیا آخرت کی فلاح اس میں ورنہ جتنے بھی اسباب ہوں گے چین نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ کا ذکر موجود نہیں چین نہیں آ سکتا راحت نہیں ہر وقت عذاب ہی عذاب پریشانیاں ہی پریشانیاں مصیبتیں ہی مصیبتیں جس طرف ہماری نوجوان نسل جا رہی اور نوجوان نسل کا اکثر حصہ چلتا چلا ہمارے دیکھیے چند جوان بیٹھے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو باقی تو بڑے حضرات لیکن جوان ہمارے گھروں میں ہمارے جوان بیٹے ہمارے جوان بیٹے مسجد کی طرف نہیں آتے نماز نہیں پڑھتے رجوع اللہ نہیں ذکر نہیں گھر میں تسبیح نہیں قرآن کی تلاوت نہیں ہر وقت کیا معمولات ہیں میرے بھائیوں یہ فکر کی ضرورت ہے ہم اس کی اصلاح کر لیں ہمارا دنیا آخرت کا اس میں فائدہ ہے فرمایا قرآن نے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تم اللہ کے لیے خرچ کرو تو جواب میں یوں کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان کو خود کھلا دیتے تم تو یہ بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو کھلی گمراہی میں پڑے ہو تو گویا اللہ سوا یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کھلائے اپنی مخلوق کو ہمیں نہ یہ کہا جائے حالانکہ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا ان کے رزق کا نظام باہمی محبت تناسر ایک دوسرے کی مدد پر اللہ تعالیٰ نے رکھا رزق کا نظام غریب آدمی امیر کے پیسے کا محتاج اور امیر آدمی غریب کی محنت کا محتاج گھر میں جیسے کام کاج کرنے والی ہمارے گھر ان کے کام کے محتاج وہ ہمارے پیسوں کے محتاج مزدور آدمی کے بغیر اگر مزدور نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے مزدور آدمی یہ تعمیر کرنے والے یہ سارے جو بھی چیزیں یہ دوسری چیز کے ان کو دولت کی ضرورت ہمیں ان کی اس چیز اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا یہ فضیلت کی چیزیں نہیں ہیں فضیلت تو تقوا پر آئے یہ صرف دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا ہر ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا کسی نہ کسی چیز میں جیسے دکاندار گاہکوں کا محتاج تو گاہک دکاندار یعنی کسی دکان کسی تاجر کے محتاج ہے کہ وہ چیز لائیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رزق کا نظام اس طرح رکھا ایک دوسرے کی تناسر یعنی نصرت کرنے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کام آنے پر رکھا باقی اللہ تعالیٰ جانوروں کو بغیر اس چیز کے کھلاتے ہر پرندے کو ہر جانور کو کیڑے مکوڑوں کو حشرات سب کو رزق ملتا ان میں کوئی غریب اور امیر کا فرق نہیں کہ کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے بعد تھوڑا کسی کو زیادہ ملتا نہیں یہ غربت اور امارت صرف انسانوں میں رکھتے ان انسانوں کے جانچنے کے لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کس طرح احسان کا معاملہ کرتے دیکھیے قرآن اس رزق میں جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا تم اس میں سے خرچ کرو تو جواب میں یوں کہتے ہیں ہم کیوں خرچ کریں اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ خود ان کو کھلائے تو یہ جواب بڑی ہی بے باکی کا جواب تھا جو کفار ایمان والوں کو دیتے تھے جس کو قرآن کریم نے یہاں ذکر فرمایا نیک لوگوں کے اوصاف قرآن نے سورہ دہر میں ذکر فرمایا جو ابرار ہیں اللہ کے خاص بندے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں انما نطعمكم لوجه اللہ ہم تو تمہیں کھلا رہے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ہم نہ تو کسی بدلے کا ارادہ کرتے ہیں تم سے اور نہ ہی ہم تم سے کسی شکریہ کے مستحق ہیں نہیں ہم تو اللہ سے جو خرچ کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے خرچ کرتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اپنے فائدے کے لیے جو روزہ رکھتا ہے وہ بھی اپنے فائدے کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات کی برکت سے ہمارے ہر قسم کے معاملات کی اصلاح فرما دیں اور اس طرح کی جو بے باقی کے کلمات ہیں جو آزادہ نہ جملے جو انسان کے انجام کو بڑے جو برباد کرنے والے ان سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے رمضان کا مہینہ آئے گا روزے پر بیانات ہوں گے کتنے ایسے ہیں گاؤں گوٹھوں میں دیہاتوں میں شہروں میں جو اپنی زبان سے بے تکلف کہہ دیتے ہیں روزے تیو رکھن جی جینا کر دانے موجود نوز باللہ روزے وہ رکھیں جن کے گھر میں دانے نہیں ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں ہمارے پاس تو دانے ہیں ہم بھوکے نہیں ہیں لہذا ہم روزے نہیں رکھ سکتے آپ اندازہ فرمائیے اس بے باک اللہ کے دیے ہوئے رزق پر کس طرح یہ بندہ کس طرح بے باکی کا کلمہ کرے یہ یہ وہ کلمہ قرآن جو ان کی باتوں کو نقل فرما رہا ایک مزاج کے اصلاح کرنے کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو سوائے سر تسلیم خم کرنے کو کوئی اور راستہ نہیں اس پر اس طرح کی باتیں کرنا یا اس طرح یہ اپنی ہی عاقبت کو برباد کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے یہ و نبیینا و حبیبینا و مولانا محمد وبارک وسلم سلم سلاتم و سلام الکثیر کثیرہ اے اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما یا اللہ اپنی ناراضگی اور ہر قسم کے یا اللہ جہنم سے اور عذابوں سے محفوظ فرما یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ صحیح اور سچا لگاؤ والا تعلق نصیب فرما یا اللہ ہماری اصلاح فرما سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اے اللہ سورہ کی برکت سے ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرما دے اے اللہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اس سورت کی برکت سے ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما دے ہمارے دلوں کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے طاقتور بنا دیجیے یا اللہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اے اللہ ہمارے دلوں کے بھی اے اللہ ظاہری اور باطنی امراض سے حفاظت فرما و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ السلّی اجمعین الله